بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فخر لودی ایک بار پھر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے لیکچر میں آج کے لیکچر میں ہم اپنی بات کو وہاں سے ہی آگے بڑھائیں گے جہاں پر ہم نے سلسلہ توڑا تھا پچھلی بار یعنی کہ ابھی فی الحال ہم انٹروڈکٹری قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا چیز ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں آئیے چل کے ذرا پچھلے لیکچر کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں اس میں کیا کچھ باتیں ہم نے کی تھیں تاکہ ہمیں اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے آسانی ہو تو چلیے ایک ریکیپ دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے دو تین مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کی سب سے پہلے تو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ سافٹ ویئر کی ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور اس اکنامک ایکٹیویٹی کا اور بہت سارے شعبوں پہ اثر پڑتا ہے اس وجہ سے سافٹ ویئر ایک نہایت اہم شعبہ ہے اور اس شعبے میں امپروومنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی ضرورت ہے جہاں پر اس کی ہم پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کو بہتر بنا سکیں جہاں تک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہے ہم نے اس چیز کے حوالے سے بات کی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا لفظ ایک طریقے سے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انوینٹ ہوا جب کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک کرائسس کے حالات سے گزر رہی تھی یعنی کہ جب نیا ہارڈ ویئر اویلیبل ہو گیا جو نسبتاً کم قیمت پر دستیاب تھا زیادہ پاورفل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ اس ہارڈ ویئر کی وجہ سے سافٹ ویئر میں نئی ایکٹیویٹی شروع ہوئی نیا نئی کمپلیکسٹی ایڈ ہوئی اس اس نئی ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس اس سے پہلے استعمال میں تھیں ان کی وجہ سے وہ بڑے اور زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے قابل عمل نہیں رہیں اور software over budget late اور بے انتہا ایررس کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بحیثیت مجموعی ایک کرائسس کی صورت اختیار کر گئی اس سٹیج پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمیونٹی نے یہ سوچا کہ ہمیں جس طریقے سے دوسرے انجینئرنگ ڈسپلنز میں انجینئرنگ کے پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہوئے بہتر پروڈکٹ جو اچھی کوالٹی کی product within budget within schedule produce کی جاتی ہے اسی طرح کے پرنسپلس اسی طرح کی ٹیکنیکس ہم سافٹ ویئر کے لیے بھی ڈیولپ کریں اور ان ٹیکنیکس کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا نام دیا گیا جب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور انجینئرنگ پرنسپلس کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ محالہ اس چیز کا ذکر ضروری تھا کہ انجینئرنگ سلوشنس ہوتے کیا ہیں اور what are the engineering principles so basically اس میں دو یا تین باتیں نہایت ضروری ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار ذکر کیا پہلی بار بات تو یہ ہے کہ انجینئرنگ اس چیز کا نام ہے کہ کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کو اینالائز کیا جائے اور ایک ایسا سلوشن تلاش کیا جائے جو سب ریکوائرمنٹس کو بیلنس کر رہا ہو سو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس میں بہت ساری چیزیں آپس میں کانفلکٹ کرتی ہیں جس طریقے سے یوزیبلٹی پرفارمنس کے ساتھ شاید کانفلکٹ کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ یوزیبلٹی کے ساتھ یا کاسٹ جو ہے وہ پرفارمنس کے ساتھ کانفلکٹ کرے گی سو so ان ریکوائرمنٹس کو بیلنس کرنا بھی ایک انجینئرنگ سولوشن کا حصہ ہے انجینئرنگ سولوشن کے حوالے سے ہی ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ انجینئرنگ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کو کس حد تک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لا کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جس کو ہم نے لا آف ڈیمینیشنگ ریٹرنس کا نام دیا کہ ایک سٹیج ایسا پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد یہ ممکن یہ آپ کی کاسٹ بینیفٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس میں اور زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں اور زیادہ کاسٹ کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں الٹیمیٹ جو آپ کا بینیفٹ ملتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے سو ہم نے اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ ideal solution versus engineering solution دونوں میں کیا فرق ہے اور لا آف ڈیمینیشن ریٹرنس پہ پہنچ کر ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے روک دینا ہے آخر میں ہم نے فریڈ صاحب کی کتاب سے کچھ حصہ دیکھا اور پڑھا جس کا نام تھا نو سلور بلٹ یہ نو سلور بلٹ بیسکلی اس چیز کے طرف توجہ دلانا تھی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں ہے جس سے ہم پلک جھپکتے میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیں اور اس کی ساری مشکلات پر قابو پا لیں ہمیں اگر سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کام کو احتیاط سے کرنا ہے اور اس پہ انجینئرنگ پرنسپلس کو اپلائی کرنا ہے and and there there is is no no magic silver bullet کوئی shortcut software development کا نہیں ہے ان سب باتوں کے بعد آئیے چلتے ہیں اب ذرا ایک نظر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس بریک ڈاؤن کا میں حوالہ دے رہا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا آئیے چلیے اس کو ایک نظر پھر سے دیکھ لیں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں یہ ان بریک ڈاؤن آف ایکٹیویٹیز کو ذرا ایک نظر دیکھیے جو کیپر جون صاحب کے حوالے سے جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی پچیس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس کو میں نے سمرائز کیا آٹھ دس مختلف ایکٹیویٹیز میں اور اس میں ایکٹیویٹی ہے ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اس میں ایکٹیویٹی ہے software planning project planning اور اس کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ڈیزائن سے ریلیٹڈ کوڈنگ سے ریلیٹڈ ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ یہ ان سب ایکٹیویٹیز کو دکھانے کا ایک جو مقصد میں جس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کوڈنگ یقیناً ایک بہت اہم عنصر ہے لیکن باقی تمام ایکٹیویٹیز جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں اور اگر یہ اس انالیس کو دیکھیں جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹیوٹی ریسرچ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پبلش کیا کوئی دس ہزار پروجیکٹ کو اینالائز کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئی جو چیز بریک ڈاؤن جو سامنے آیا یہ ایک statistical of course breakdown ہے مختلف پروجیکٹس ہو سکتا ہے اس سے کچھ ڈیویٹ کریں کچھ کسی کیس میں تھوڑا سا کوئی ایکٹیویٹی کم ہو کسی کیس میں تھوڑی سی کوئی ایکٹیویٹی زیادہ ہو لیکن on the average statistically speaking all these activities آٹھ دس پندرہ پرسینٹ کے قریب ویٹ رکھتی ہیں سو so, کوئی ایک ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو ساری ایکٹیویٹیز کو ڈومینیٹ کر رہی ہو اور اس کا مطلب میں صرف بار بار میری اپنی بات دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کوڈنگ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن coding is not the only thing there are other things which are as important as coding اس ساری بات کو اس طریقے سے سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ software engineering is nothing but a disciplined and organized approach to software development جس میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں جس میں سافٹ ویئر سے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شامل ہیں جہاں پر سافٹ ویئر ایکچولی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ کوڈنگ ڈیزائن ٹیسٹنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس کی پوری امبریلا مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جہاں پر پروجیکٹ پلاننگ اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز اس میں سب تمام شامل ہیں تو پچھلے لیکچر کا ہم نے اس طریقے سے اعادہ کیا اب آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کے سامنے اب اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں سافٹ ویئر مینجمنٹ اور سافٹ ویئر کنسٹرکشن ان دو ایکٹیویٹیز کا میں نے ابھی حوالہ دیا بیسکلی یہ دو کون سی ایکٹیویٹیز ہیں یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اس کا بریک ڈاؤن دیا تھا اور اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جو سافٹ ویئر کی ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ سے جن کا تعلق ہے یعنی کہ programming coding design testing requirement اور یہ سب کچھ اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان ساری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں جیسے کہ پروجیکٹ کی پلاننگ کرنا اور اس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کرنا اسی طریقے سے ایک ایکٹیویٹی شاید آپ نے کبھی ذکر سنا ہو یا نہ سنا ہو کنفیگریشن مینجمنٹ کے نام کی ایکٹیویٹی ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ڈاکومنٹیشن ایک اور ایکٹیویٹی ہے اسی طریقے سے انسٹالیشن اور یوزر ٹریننگ یہ سب ایکٹیویٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو اسموتھ طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں ایک چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز نے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو ایک طریقے سے گھیرا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا یہ ایکٹیویٹیز سافٹ ویئر کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے نہایت ضروری ہیں اور اگر آپ یہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو اس سے باہر نکال دیں تو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ٹائم اور اسکیجول پہ اور کوالٹی کے ساتھ مکمل ہونا عام طور پر ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اتفاقاً ایسا ہو جائے تو ہو جائے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے سو یہ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ان ساری ایکٹیویٹیز کو گورن کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فریم ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا فریم ورک ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کسی بھی انجینئرنگ ایکٹیویٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کوالٹی کی کمٹمنٹ پہ آرگنائزیشن کی کوالٹی کمٹمنٹ پہ ہو یعنی کہ آرگنائزیشن اس چیز کا تہیا کرے کہ ہم نے جو پروڈکٹ بنانی ہے خاص کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے یا کسی بھی چیز سے ہے انجینئرنگ کی کوالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن اس بات کا تہیا کر لیتی ہے کہ ہم نے جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہوگی تو یہ اصول سافٹ ویئر انجینئرنگ پر بھی لاگو ہوتا ہے جب ہم کوالٹی فوکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا لا محلہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پراپر طریقہ کار کے مطابق اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کیا جائے اور وہ پراپر طریقہ کار ایسا ہو کہ وہ انسانوں پر یعنی کہ ہیومن پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے انڈیویجلس پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ it should be independent of individuals تاکہ اگر ایک بندہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے تب بھی نتیجہ وہی نکلے دوسرا بندہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے اس وقت بھی نتیجہ وہی نکلے تو ایسے طریقہ کار کو پروسیس کا نام دیا جاتا ہے تو کوالٹی فوکس اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم پراپر پروسیسز کو ڈیفائن کریں اور یہ پراپر پروسیسز eh, جو ہیں یہ ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں ایک eh, آپ کو ضابطۂ عمل مہیا کرتے ہیں جن کو کی پروسیس ایریاز کہا جاتا ہے تاکہ سافٹ ویئر کو افیکٹولی مینج کیا جائے اسے ٹائم eh, پر اور کوالٹی کے ساتھ ڈلیور کرنے میں اور کاسٹ افیکٹو طریقے سے ڈلیور کرنے میں کامیابی حاصل کی جائے یہ پروسیسز ہر پروسیس جو ہے وہ کچھ ایک سیٹ آف ٹاسک ڈیفائن کرتا ہے یعنی کہ جب ہم کسی ایک پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پروسیس کے نتیجے میں آپ نے یہ چار پانچ چھ مختلف ٹاسک پرفارم کرنے ہیں ہر ٹاسک کے کچھ ڈلیوریبلز ہیں اور ہر ڈلیوریبل کسی مائل سٹون پہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے یعنی کہ آپ پروجیکٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کی پروگرس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ مائل اسٹونس ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں یہ جگہ ایسی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں سے آگے کا سفر اتنا باقی رہ گیا ہے یا ہم اتنا سفر ہم طے کر چکے ہیں دس از وٹ اے مائل اسٹون از سو جو پروسیس جو ہے وہ ٹاسک ڈیفائن کرتا ہے اور ان ٹاسک کے ساتھ مائل سٹونز اور ان کے ڈلیوریبل ہوتے ہیں ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جو ٹیکنیکس اختیار کی جاتی ہیں ان کو میتھڈز کا نام دیا جاتا ہے یہ میتھڈز کیا ہیں these are how to how to perform a particular task so ہر ٹاسک کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں اور مختلف مواقع پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹاسک ایک سینیریو میں کسی ایک ٹیکنیک سے آپ اس کو اچیو کریں اور دوسرے سینیریو میں اس ٹاسک کو دوسری ٹیکنیک سے اچیو کریں ان ٹاسک کے ساتھ ہمارا جس طرح کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کا کوالٹی کا فوکس ہے ہم یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس سٹیج پہ ہم اس کی کوالٹی کس طریقے سے چیک کریں گے سو so دیٹ ہمیں پتا ہو کہ ہر اسٹیج پہ جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں جس جگہ تک ہم پہنچ چکے ہیں ہم اس کی پراپر کوالٹی اس چیز کو مینٹین کرتے آ رہے ہیں آخر میں جب ہم ان چار چیزوں کا ذکر کر لیا then we have a set of tools یہ ٹولس کیا ہیں یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں کوالٹی کو انشور کرنے میں یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں پروسیسز کو ڈیفائن کرنے میں یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں ان میتھڈس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان میتھڈس کو ایکچولی پرفارم کرنے میں میں ٹول اور میتھڈ میں جو تھوڑا سا ایک فرق ہے بعض کا یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے ذرا تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں مثال اس کی میں اس طریقے سے دوں گا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے ڈیٹا کی ڈسپرشن کو میجر یا اسٹیمیٹ کرنے کا اس میتھڈ کو جس ٹول کے ذریعے آپ میجر کر سکتے ہیں جس ٹول کے ذریعے آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان میں سے ایکسل جو ایک مائکروسافٹ آفس کا ایک پروڈکٹ ہے ایکسل آپ کو کچھ فنکشنز مہیا کرتی ہے جس سے آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ڈیزائن ہے یہ ایک میتھڈ ہے اس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کو ایکچولی پرفارم کرنے کے لیے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف ٹولز اویلیبل ہیں جس طریقے سے ریشنل روز ایک ٹول ہے یا آگے اس کو اگر لے کے چلیں پروگرامنگ کے حوالے سے لے کے چلیں تو آپ کے پاس سی پلس پلس یا جاوا ہے جو اس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کے ٹولز ہیں اس فریم ورک کے حوالے سے یعنی کہ ہم نے چار پانچ چیزوں کا ذکر کیا quality focus processes task methods and tools software engineering ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کے کو انوالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ہمیں کوالٹی فوکس ہونا چاہیے ہمیں اپنی کوالٹی کے پیرامیٹرس کا پتہ ہونا چاہیے we need to define where the quality checks are and what are those parameters ہمیں اپنے پروسیسز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے کون کون سے مائل سٹونز ہیں کس طریقے سے وہ مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں ان مائل سٹونز پہ ڈلیوریبلس کیا ہیں ہماری وہ ٹاسک کی ڈیفینیشنس کیا ہے کون کون سے ٹاسک ہم نے پرفارم کرنے ہیں ہمارا ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس میتھڈس کون کون سے ہیں ان میتھڈس کے کو ہم افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان ٹاسک ان میتھڈس ان پروسیسز اور اس سارے کوالٹی کے انفراسٹرکچر کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ٹولس جن کی ضرورت ہے جن سے مدد لینی ہے وہ ٹولس کون کون سے ہیں اور یہ سارے کا سارا فریم ورک مل کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن میں شامل ہے اب ذرا تھوڑا سا آئیے اور چلتے ہیں ذرا سافٹ ویئر کے اوور آل لائف سائیکل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ سافٹ ویئر کیسے اپنے لائف سائیکل کے مختلف فیزز میں سے کس طریقے سے گزرتا ہے اس چیز کو software development software loop کا نام دیا جاتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ میں تین چار مختلف ایکٹیویٹیز شامل ہیں آئیے چل کے ذرا ان ایکٹیویٹیز کو ذرا دیکھتے ہیں اور ذرا ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں سافٹ ویئر کا ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا فیز جہاں سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے یا اس سے بھی ذرا پہلے کی بات ہم کر لیں یہ ہے کہ پرابلم کی ڈیفینیشن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرابلم ہے کیا ہم سب سے پہلے اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس پرابلم کے لیے ہمیں سافٹ ویئر بنانا ہے اور اس کی پوری ڈیفینیشن ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار ہمارے پاس اس پرابلم کی ڈیفینیشن آ جائے یعنی کہ اس پرابلم کی ڈیٹیلز کا ہمیں اندازہ ہو جائے پتہ لگ جائے تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہے اس لوپ کا دوسرا حصہ جس کو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے جب یہ سلوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ بن جاتا ہے تو اس کو ایگزٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے انٹیگریشن سے مراد کیا ہے میں ذرا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں آپ کو بتاتا چلوں انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کسی کمپنی کے لیے ایک پے رول کا سسٹم بنانا ہے اب وہ پے رول کا سسٹم جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کے پاس کیا اکاؤنٹنگ کا سسٹم پہلے سے موجود ہے کہ نہیں ہے اگر اکاؤنٹنگ کا سسٹم پہلے سے موجود ہو تو یہ جو پے رول کا نیا سسٹم یا نیا موجول بنے گا یہ اس اوور آل سسٹم کا ڈیولپمنٹ کے بعد اس اوور آل سسٹم کا حصہ بن جائے گا اگر یہ اس کا حصہ نہیں بنتا تو آپ ان مشکلات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پے رول کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہیومن ریسورسز فار ایگزامپل ایک کمپنی کے ہیں کچھ انفارمیشن ایک سسٹم میں پڑی ہے اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن ایک دوسرے سسٹم میں پڑی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم سے اگر آپ اس کا ویو ایک لینا چاہیں کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کسی بھی ورکر کے بارے میں اس کا پیرول یا چھٹیوں کا حساب کتاب یا اگر کوئی اور اس کے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں کوئی فار ایگزامپل اس نے لون لیا ہوا ہے یا اسی طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے پروویڈنٹ فنڈ ہے وٹ ایور جب تک یہ پوری انفارمیشن اگر سیگریگیٹڈ پڑی ہوگی تو ہمیں اس انفارمیشن کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ سسٹم بناتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو ایگزٹنگ سسٹم کے ساتھ اس چیز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی ایک بار جب آپ نے سسٹم کو انٹیگریٹ کر لیا تو سارا سسٹم چل پڑا یعنی کہ اب ہماری پچھلی ایگزامپل کا جو ہم ذکر کر رہے تھے اس میں اکاؤنٹنگ کے ساتھ آپ نے پے رول کو انٹیگریٹ کر دیا تو یہ سسٹم اب چلتا رہے گا اس چیز کو ہم اسٹیٹس کو کا نام دیتے ہیں یعنی کہ کچھ عرصہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا اس کے بعد کچھ نئی ریکوائرمنٹ سامنے آئے گی کچھ نیا پرابلم سامنے آئے گا جس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی فار ایگزامپل اگر ہم اسی سسٹم کو ذرا آگے بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو ایک آٹومیٹڈ ٹائم کیپنگ کا یا ٹائم لاگ کا سسٹم آپ کو بنانے کی ضرورت پیش آئے فار ایگزامپل جس میں آٹومیٹیکلی جب کوئی بندہ دفتر آتا ہے تو اس کا ٹائم بیچ میں ٹائم شیٹ میں لگ جائے اور جب وہ دفتر سے جاتا ہے تو ٹائم لاگ میں اس کا ٹائم ریکارڈ ہو جائے تو اگر آپ اس سسٹم کی کو بھی آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نئی پرابلم ڈیفینیشن ہوگی اور یہ پھر سے یہ لوپ چل پڑے گی تو یہ چار جو ہم نے مختلف اس کی ڈیولپمنٹ کی لوپس دیکھی پرابلم ڈیفینیشن پرابلم ڈیفینیشن سے ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں ہم چلے جاتے ہیں ٹیکنیکلی اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم اسے انٹیگریٹ کر دیتے ہیں پرانے سسٹم کے ساتھ پرانا سسٹم اب یہ جو نیا سسٹم بن گیا یہ کچھ عرصہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد کچھ نئی پرابلمز یا کوئی نئی ریکوائرمنٹ سامنے آتی ہیں اور پھر سے ہم اس پورے لوپ سے اس پورے سائیکل سے گزرتے ہیں اس چیز کا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ ہے اور اس چیز کا ادراک کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ سافٹ ویئر اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے ایک چھوٹے سسٹم سے آہستہ آہستہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑھتا جائے گا ہر بار ایک نیا موجود آپ ایڈ کریں گے وہ اس میں انٹیگریٹ ہوتا جائے گا اور یہ سافٹ ویئر ایک بڑا زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم کی شکل اختیار کر جائے گا یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور اس کو دیکھا یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اور اہم کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کا تعلق سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی تمام ایکٹیویٹیز سے اس طریقے سے ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سافٹ ویئر نے ایکچولی آگے جا کے ایوالو ہونا ہے تو ہم سسٹم کو اس طریقے سے بنائیں اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کی پاسبلٹی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے اس سسٹم کو ایکسٹینڈ کر سکیں اور پچھلے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں اب چلیے آگے چل کے ذرا کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کیا چیز ہے ان جنرل اور software construction in particular کیا چیز ہے جب بھی ہم کنسٹرکشن کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ سوال آتا ہے کہ اس کنسٹرکشن کا کس پرابلم سے تعلق ہے یعنی کہ ہم کس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کون سا پرابلم ہے جس کا جس کو ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سی اینٹیز یا کیا کیا چیزیں بیچ میں شامل ہوں گی اور کس کس چیز کو ہمیں بیچ میں انکلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا چلوں کہ سمجھیے کہ ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ ہم کس طرح کا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور پھر جب ہم گھر بنانے کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس گھر میں کس طرح کا مٹیریل ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کی کنسٹرکشن کے باقی سارے طریقہ کار کیا ہوگا سافٹ ویئر بھی ایک انجینئرنگ کا پرابلم ہے اس میں بھی یہ ساری چیزوں کا عمل دخل رہے گا سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ پرابلم کیا ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد یہ سوال ہمارے سامنے آئے گا کہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کون کون سی اینٹیز اس میں انوالوڈ ہوں گی تیسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ جب ہم نے ایک بار یہ طے کر لیا کہ کون کون سی اینٹیز اس میں انوالوڈ ہیں تو پھر ہم یہ طے کریں گے اور اس چیز کے بارے میں پلان کریں گے کہ ان اینٹیز کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹیکنیکس یا کون سا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے جب یہ اینٹیز uh, uh, جب ہم یہ uh, کر لیں کہ اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے اس کو بنانا کیسے ہے اس کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اینٹیز ہیں ان کو ٹیسٹ ہم کیسے کریں گے سو so دیٹ ہمیں پتہ ہو کہ جو کام ہم نے کیا ہے جس پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کام اس پرابلم کے حوالے سے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا ہے اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو گھر جو ہم نے بنایا ہے یا کچھ عرصے بعد اس میں لیکیج ہو جائے گی یا اس کی چھت گر جائے گی یا کیا ہے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو اس اینٹیز کو جو اس میں ساری انوالوڈ ہیں انہیں ہم کس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہمارا کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم آپریشن میں لے آئیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں سو so یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے یا کسی بھی انجینئرنگ ڈسپلن کے حوالے سے کنسٹرکشن جو ہے یہ انہی مراحل پر مشتمل ہوگی جب ہم ان سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں گے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ لوپ کی بات کی تو اب آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کی فیزز کون کون سی ہیں اور یہ سارے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ چیز محسوس ہو رہی ہو کہ یہ شاید ایک ہی بات ہے یقیناً یہ ایک ہی بات ہے اس کو مختلف طریقے سے مختلف انداز سے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو so, آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیزز کون کون سی ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فیزز بہت سارے لوگ سافٹ uh, ویئر کی ڈیولپمنٹ کی فیزز کو مختلف طریقے سے uh, مختلف سٹیجز میں اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں میں نے اسے چار سٹیجز میں یا چار فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلی سٹیج یا پہلی فیز جو ہے اس کو میں ویژن کا نام دیتا ہوں ویژن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہماری ویژن کیا ہے دیٹ از کہ اس سارا کام کرنے کا مطلب کیا ہے ہم اس سے کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اور بزنس آبجیکٹو کیا اچیو کریں گے ایک بار ویژن کا مرحلہ طے ہو جائے تو جو دوسرا اسٹیج جو آتا ہے اس کو ہم ڈیفینیشن فیز کا نام دیتے ہیں ڈیفینیشن فیز کیا چیز ہے ڈیفینیشن یہ فیز ہے کہ اس ویژن کو ایکچولی ریئلائز کرنے کے لیے اس ویژن کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمارے سافٹ ویئر میں کچھ کون کون سی چیزیں ہوں گی جس سے یہ چیز یہ ویژن ایکچولی ریئلائز ہوگی so all those requirements we try to define کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے ڈیفینیشن کے بعد تیسرا اسٹیج جو آتا ہے اس کا نام ہے کنسٹرکشن کنسٹرکشن کا اسٹیج یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم نے ڈیفائن کی اس چیز کو ہم ایکچولی ریئلائز کیسے کریں گے سافٹ ویئر کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کا پروگرام ہم کیسے لکھیں گے اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیزز میں سے چوتھی فیز ایک نہایت ہی امپورٹنٹ فیز ہے اور اس فیز کو مینٹننس فیز کا نام دیا جاتا ہے مینٹننس کیا چیز ہے مینٹننس ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک گھر بنایا اور وقتاً فوقتاً اس میں آپ کو مختلف چیزوں کی مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کا پینٹ اکھڑ گیا تو آپ نے اسے ری پینٹ کرنا ہے کبھی آپ کو کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کو دوبارہ فکس کرنا ہے کہیں سے آپ کو پرابلم کا پتہ لگا تو اس پرابلم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور مینٹننس میں ایکچولی سافٹ ویئر کی مینٹنس کے حوالے سے ایک اور نہایت اہم چیز شامل ہے جس کو انہینسمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے دیٹ از کہ اب ہمیں اس سافٹ ویئر میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے کوئی نئی یوزر ریکوائرمنٹ آ گئی ہے تو اس یوزر ریکوائرمنٹ کو بھی ہم اب اس پرانے سافٹ ویئر سسٹم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یہ بھی مینٹنس فیز میں شامل ہے تو مینٹنس فیز جو ہے ان ساری ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہے یعنی کہ اس کے پرابلمس کو ریموو کرنا اس کے پرابلمس کو ٹھیک کرنا اس میں انہینسمنٹس کرنی اور اس کو نئے انوائرمنٹ کے مطابق اس میں نئی اڈیپٹیشن کرنی سافٹ ویئر مینٹیننس جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اسٹیج ہے اور نہایت ہی امپورٹنٹ فیز ہے بیری بیم صاحب ایک بہت بڑے سافٹ ویئر کے استاد ہیں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے eh, میں پروفیسر ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے انہوں نے ایک کیس eh, پریزنٹ کیا تھا جو انہوں نے ایک کیس eh, دیکھا اس کا اس کا حوالہ دیا اپنے پیپر میں اس کیس میں یہ چیز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ سسٹم کی development cost thirty lines thirty dollars پر لائن آف کوڈ تھی یعنی کہ ایک لائن لکھنے پر کنسٹرکشن کے حوالے سے تیس ڈالر خرچ آیا جبکہ اس کی مینٹنس کاسٹ چار ہزار ڈالر پر انسٹرکشن تھی یعنی کہ تقریباً سو گنا سے بھی زیادہ ایسا سسٹم جسے بننے میں ایک یونٹ پہ تیس ڈالر خرچ آئے اور بعد میں اس کی مینٹننس پہ چار ہزار ڈالر پر یونٹ خرچ آئے یہ کیس eh, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آبویسلی یہ ایک نہایت ایکسٹریم کیس ہے بیری ایم صاحب نے eh, اس کا حوالہ دیا لیکن نیور دا لیس یہ ایک ریئل کیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہسٹری میں یہ چیز شامل ہے یہ والا کیس شامل ہے اور ایسا ہوا اور یقیناً ایک سے زیادہ بار ایسا ہوا ہوگا عموماً ایسا نہیں ہوتا لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ایسا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینٹننس ایسی فیز ہے جس پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے سو گنا تک تو نہیں لیکن کافی خرچ ہوتا ہے تو ذرا ایک بار مینٹننس کو ذرا دیکھتے چلیں ذرا اسے دہراتے چلیں اور پھر میں اس چیز کو البوریٹ کروں گا کہ ایسا کیوں ہے مینٹنس فیز کیا ہے مینٹنس فیز میں سافٹ ویئر کی ڈیفیکٹس کی کریکشن انہینسمنٹس یعنی کہ نئے فیچرز نئی فنکشنلٹی اس میں ایڈ کرنا وہ شامل ہے اور اسے نئے انوائرمنٹ کے مطابق اس کو اڈیپٹ کرنا یہ سب کچھ یہ سافٹ ویئر کی مینٹیننس میں شامل ہے یعنی کہ اگر میں اسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کے حوالے سے دیکھوں تو یہ جو ایک وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا لوپ کا ہی ایک حصہ ہے اور ایک بار جب وہ سافٹ ویئر بن جاتا ہے تو یہ مسلسل یہ مینٹننس کی لوپ یہ چلتی رہتی ہے شاید آپ پہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ اس پہ اس قدر خرچ کیوں آتا ہے میں ذرا تھوڑا سی ایگزامپل کے ساتھ بات کروں اور شاید اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس پہ خرچ اتنا کیوں آتا ہے اگر ہم دیکھیں کسی ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کو تو آپ آبزرو کریں گے کہ ایسے سسٹم سال ہا سال سے آپریشن میں ہے سال ہا سال سے آپریشن کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار یہ سسٹم بن گیا اس کے بعد اس میں فنڈامنٹل کوئی چینج نہیں آئی اگر کوئی پرابلم کسی وقت پیش آیا تو اس پرابلم کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اس کی ڈی بگنگ یا اس کی ایرر کریکشن جس کو آپ کہہ لیں یا چھوٹی موٹی نئی ریکوائرمنٹ اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ سسٹم آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے ایوالو ہوتا رہتا ہے اگر میں اس کی ڈیولپمنٹ کی فیز کو دیکھوں تو ڈیولپمنٹ میں شاید دو سال لگے ہوں یا پانچ سال لگے ہوں لیکن اس کی مینٹننس فیز یقیناً اس کی ڈیولپمنٹ فیز سے بہت لمبی ہے اگر اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں دو یا تین یا پانچ سال لگے اور اگر یہ آپریشن میں دس یا پندرہ یا بیس سال رہتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ جب یہ مینٹننس کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے آپریشن کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ لوگ آپ کو کل وقتی طور پر اس پہ لگانے پڑتے ہیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے جب بھی کوئی پرابلم پیش آئے تو اس کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پروڈکشن سسٹم ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اگر آپ اس کو بند کریں گے تو کافی طور کافی حد تک نقصان ہو سکتا ہے آپ ایک airport airline reservation system کی ایگزامپل دوبارہ غور کیجئے اگر آپ اس کی ریزرویشن کے سسٹم کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے تو it will be a chaotic situation آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ سیٹوں کی کسی جہاز پہ کیا سچویشن ہے کس کی بکنگ ہے کس کی نہیں ہے کیسے کنفرم ہوئی اور ایک نہایت اور اگر آپ اس کو گلوبل انوائرمنٹ میں دیکھیں جہاں پر ساری دنیا سے لوگ بیٹھے مختلف جگہوں پہ سیٹیں اپنی ریزرو کروا رہے ہیں کوئی اس طرح کا پرابلم آیا it will be a global crisis تو اس طرح کا سسٹم بند نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایرر آئے گی تو اس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگر جب وہ ایرر آئے گی تو اس وقت ہم اس پہ ریسورسز ڈپلوائے کریں اور پھر اس کو ٹھیک کریں بلکہ ہر وقت ریسورسز اس انتظار میں ہوں گے کہ اگر وہ جب بھی ایرر آئے گی تو ہم اس پہ فوری طور پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ٹھیک کر دیں گے اب گو کہ یہ ریسورسز شاید بہت اگر ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے اگر اس سسٹم کو بنانے میں سو لوگ شامل تھے تو شاید اس کو مینٹین کرنے میں دس لوگ شامل ہوں لیکن نیور دا لیس کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ایک بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے اس وجہ سے اس پر بے انتہا خرچ آتا ہے اور اس خرچ کی وجہ سے مینٹننس پہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کاسٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے ابھی جو وہ جو ایویونک سسٹم کا جو بیری بیریڈیم صاحب نے ذکر کیا تھا اپنے ریسرچ کے حوالے سے وہ ایکسٹریم کیس ہے سو گنا خرچ نہیں ہوتا لیکن دو سے تین گنا خرچ is the normal kind of range اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ پہ اگر ایک ملین ڈالر خرچ ہوئے تو اس کی مینٹیننس پہ اگلے چند سالوں میں دو یا تین ملین ڈالر خرچ ہوں گے تو اس سے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی ٹوٹل کاسٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا almost sixty six percent cost جو ہے اگر ہم اسے تین گنا کہہ لیں ڈیولپمنٹ کی کاسٹ کا یا دو گنا کہہ لیں تو سکسٹی سکس پرسینٹ اگر تین گنا کہہ لیں تو شاید سیونٹی فائیو پرسینٹ ایک حصہ ڈیولپمنٹ کا اور تین حصے وہ is due to maintenance that is کہ اوور آل کاسٹ جو سسٹم کی ہے اس میں maintenance plays the most important role اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اگر ہم سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کو جس جس مرحلے سے ہم گزارتے ہیں ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں مینٹننس کا ایشو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہم ڈیولپمنٹ کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ سسٹم کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ مینٹین کرنا آسان ہو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر سسٹم کو جب ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیزائن کی ایسی ٹیکنیکس اختیار کرنی ہے جس سے ہماری آگے چل کر مینٹنس آسان ہو اگر ہم سسٹم کو پروگرام جب اس کی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں اس کی کوڈنگ کر رہے ہیں ہم نے کوڈنگ اس طریقے سے کرنی ہے اس سٹائل سے کرنی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اس کی مینٹیننس آسان ہو اور اسی طریقے سے جو بھی ہم سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی فیز سے گزریں گے جو کچھ بھی ہم کریں گے ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ اس طریقے سے وہ کام کریں کہ سسٹم کی مینٹیننس آسان ہو اس مرحلے پہ میں تھوڑا سا اور آپ کو ٹائم لگا کے اس چیز کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سافٹ ویئر مینٹننس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اصل میں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس چیز کو سمجھنا اور اس پرابلم میں جو سب سے بڑا رول جو پلے کرتی ہے وہ چیز اسٹوڈنٹ پروجیکٹس ہیں ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کی اگر آپ لائف دیکھیں جو آپ کلاس روم میں کرتے ہیں یا ایک کورس کے پروجیکٹس کے طور پہ آپ کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ دو ماہ تین ماہ چھ ماہ اور اگر آپ اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ اگر کہہ لیں جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کی ڈیوریشن ایک سال ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بڑے پروجیکٹ عام طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں کرتے اور ایک اسٹوڈنٹ کو اس سے بڑے پروجیکٹس کا واسطہ نہیں پڑتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو کیونکہ اگر آپ اس کو نمبر آف ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ میں یا تو ایک اسٹوڈنٹ اکیلا اس پروجیکٹ کو کرے گا یا اس کے ساتھ ایک یا دو یا تین زیادہ سے زیادہ ایک چار کا گروپ یا پانچ کا گروپ ہو سکتا ہے جو ایک پروجیکٹ کو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ کا سائز اور اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ تین چار پانچ لوگوں تک وہ محدود ہے اور یہ ایک چھوٹا سا گروپ ریلیٹولی اسپیکنگ اس پروجیکٹ کی ساری ڈائمینشن کو کور کر سکتا ہے دوسرا اس کا اگر اینگل دیکھیں تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا اس پروجیکٹ کی لائف ٹائم دو ماہ تین ماہ چھ ماہ یا زیادہ سے زیادہ ایک سال ونس اگین یہ اس چیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے کیونکہ کمپلیکس پروجیکٹس میں آبویسلی کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے اور زیادہ اس میں وقت درکار ہوگا تو جب اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیونکہ مینٹیننس کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے لائف سائیکل میں سامنا نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ ایک بار پروجیکٹ کر لیا پہلی بات تو وہ کم کمپلیکسٹی کا ہے اور دوبارہ جب وہ کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ کسی نے اس کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ اس کا لائف ٹائم اتنا ہی تھا وہ مینٹیننس کے مرحلے میں کبھی گیا ہی نہیں تو اسٹوڈینٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس پروجیکٹ کو چلا دیا جائے چاہے آپ ڈیزائن کریں یا نہ کریں ڈیزائن کی کوالٹی کیسی ہے اچھی ہے یا بری ہے کوڈنگ آپ جیسے مرضی کریں بہت اچھا آپ نے کوڈ نہیں لکھا عجیب و غریب طریقے سے کوئی اسٹائل آپ نے فالو نہیں کیا اصل آبجیکٹو آپ کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے اس اسائنمنٹ کا آپ نے کوڈ لکھ دیا کمپائل کر دیا وہ چل گیا آپ نے اسٹوڈینٹ آپ نے اپنے استاد صاحب کو دکھا دیا اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں بھول گئے جو کمرشل پروجیکٹس جو ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا ان کا اسٹیٹس قطعی مختلف ہے کمرشل پروجیکٹس جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک لمبے لائف ٹائم سے گزرتے ہیں اصل کام جب شروع ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بعد ہوتا ہے یعنی کہ یہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک ڈیولپمنٹ کے مرحلے سے گزرا اس کے بعد اس نے آپریشن میں جانا ہے اور سال ہا سال تک یہ آپریشن میں چلتا رہے گا اور somebody will have to maintain this a team of people اس کی مینٹننس کے حوالے سے اس میں انوالو ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو آپ ایک اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے کرتے ہیں آپ کو ان ساری مشکلات کا خیال رکھنا ہے جو اس کی مینٹننس کے حوالے سے آئندہ چل کر آئیں گی اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں مشکلات پیدا ہوں گی اور اس کی کاسٹ مینٹننس کی کاسٹ اس کی ڈیولپمنٹ کی کاسٹ سے دو تین گنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے تو اس مرحلے پہ ونس اگین مینٹنس کا میں ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے فیزز میں یہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا یعنی کہ یہ مینٹنس کی مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ چاہے آپ مینٹننس کے مرحلے میں ہیں یا نہیں ہیں آپ کا دھیان ہر وقت مینٹننس کی طرف رہے گا آپ کوڈنگ کر رہے ہیں آپ نے مینٹننس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ڈیزائن کر رہے ہیں آپ نے مینٹننس کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ مینٹننس کر رہے ہیں اس وقت تو آپ مینٹننس میں ہیں ہی تو مینٹننس اس حوالے سے ایک نہایت امپورٹنٹ مرحلہ ہے بار بار میں اس چیز کا ارادہ کروں گا اور اس چیز کو تھرو آؤٹ دس کورس میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا رہوں گا تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اب ذرا چلیے ایک نظر پھر سے سافٹ ویئر کے دو ڈفرنٹ جو کیٹیگریز ہم نے کی تھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی مینجمنٹ اور کنسٹرکشن ذرا اس کے حوالے سے ایک بار پھر سے بات کر لی جائے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں دو چیزیں شامل ہیں سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن اور سافٹ ویئر کی مینجمنٹ سافٹ ویئر کی مینجمنٹ جو ہے وہ ان تمام پروسیسز پہ مشتمل ہے جو سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کے گردا گرد یہ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز نے گھیرا ڈالا ہوتا ہے اور سافٹ ویئر کو پراپر طریقے سے اسکیجول پہ ود ان بجٹ ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو ان ساری مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ management activities project planning project monitoring configuration management اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہم کسی اسٹیج پہ دیکھیں گے ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں لیکن اس کورس کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کورس میں ہم مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بہت کم بات کریں گے ہم اپنا فوکس صرف کنسٹرکشن کے حوالے سے کریں گے جس میں ہم یہ چیزیں شامل ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی یعنی کہ اس کا ڈیزائن کیسے ہوگا اس کی کوڈنگ کیسے ہوگی ڈی بگنگ کیسے ہوگی ٹیسٹنگ کیسے ہوگی اور اس طرح کی جو ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو اس میں شامل ہیں ہم صرف اس چیز پہ فوکس کریں گے اور انشاءاللہ اگلے کورس میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹو کا کورس ہے اس میں مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں گے تو اس مرحلے پہ میں اپنا آج کا لیسن ختم کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اس چیز کا ارادہ کر لیں آج ہم نے چند چیزوں کے بارے میں دیکھا چند چیزوں کے بارے میں پڑھا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہ ایک بڑی واسٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس میں کوڈنگ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا تو نہیں ایک سگنیفیکینٹ رول پلے کرتی ہے لیکن coding is not the only thing there are other activities which are very important پھر ہم نے software development life cycle کے حوالے سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ فیزز کی بات کی ہم نے کہا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویژن سے لے کے ڈیفینیشن کے مرحلے سے ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ اور فائنلی مینٹننس تک پہنچتی ہے ہم نے software development framework کا ذکر کیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے آرگنائزیشن کا ایک کوالٹی فوکس ہونا ضروری ہے یہ کوالٹی فوکس جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے گا کچھ پروسیسز جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہوں گے یہ پروسیسز کیا ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے ایک ڈسپلنڈ طریقے سے ہم نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے ان پروسیسز کی آؤٹ کم جو ہے کچھ ٹاسک کی صورت میں باہر نکلتی ہے یہ پروسیسز یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس مرحلے پہ کیا چیز ڈلیور کرنی ہے کیا آپ کا مائل سٹون ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ سارے مختلف ٹاسک کی صورت میں آپ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں ان ٹاسک کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے ان ٹیکنیکس کو ہم میتھڈس کا نام دیتے ہیں یہ جو میتھڈس جو ہیں یہ آپ کو وہ سارے ٹاسک کو بنانے میں آپ کو مدد دیں گے پھر یہ جو سافٹ ویئر کوالٹی کا جو فوکس جو ہماری آرگنائزیشن کا جو فوکس ہے اس سے یہ چیز ڈٹرمن ہوگی کہ کس ٹاسک کو جب ہم ایک مرلے سے گزار لیتے ہیں کس سٹیج پہ ہم نے اس کی کوالٹی کس طریقے سے چیک کرنی ہے اور اس کوالٹی کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے اور فائنلی یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے یعنی کہ اپنا کوالٹی پیرامیٹرز کو انفورس کرنے کے لیے اپنے پروسیسز کو انفورس کرنے کے لیے اپنے میتھڈس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولس کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیز مل کے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ انوائرمنٹ کی شکل اختیار کرتی ہے جس میں quality processes task methods and tools شامل ہیں پھر ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک لوپ سے گزرتی ہے اس لوپ کے جو چار مختلف ہم نے اسٹیجز دیکھے وہ تھے ڈیفینیشن اس کے بعد ڈیولپمنٹ اس کے بعد انٹیگریشن اس کے بعد اسٹیٹس کو اور پھر اس کے بعد یہ cycle continues that is software define کیا جاتا ہے ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد اسے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ اب اسے انٹیگریٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ کچھ عرصے چلتا ہے پھر نئی ریکوائرمنٹ آتی ہیں اور پھر یہ سائیکل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں ہم نے مینٹننس کی بات کی اور مینٹننس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں پہلے ہی اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کر چکا ہوں کہ مینٹننس ایک نہایت اہم اسٹیج ہے جس پہ آپ کو توجہ دینے کی ہر وقت اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس بات کو جاری رکھیں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ ڈسکشن اور اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم